قربانی کی تعریف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کا عمل اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ انسان زمین پر آیا ہے آپ سب کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم جنت میں بستے تھے ہمارے والد حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ہماری امی حضرت ہوا علیہ السلام وہاں مزے سے رہتے تھے خوب کھاتے پیتے کھیلتے تھے پھر اچانک کچھ ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہوا خیر ایک واقعہ ہوا جو قرآن پاک میں مذکور ہے اور ہم زمین پر آ گئے یوں مرتبے اور مقام کے اعتبار سے ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ دور ہو گئے اب اس دوری کو قرب میں بدلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے عاشق بندے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی محبوب چیزوں میں سے جو چیز بھی فدا کرتے ہیں اسے عربی میں قربان کہا جاتا ہے اور ہم اردو والوں نے اسے قربانی بنا دیا ہے القربان هو اسم لما يتقرب به إلى الله اللہ تعالی ذبیحة حتن اصودا قربانی وہ ذبح ہونے والا جانور یا صدقہ جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا قرب خوشی سے جان نکلتی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب ارے کوئی مجازی عاشق سے پوچھے کہ محبوب کا قرب کیا چیز ہوتی ہے لوگ اپنے محبوب کا قرب پانے کے لیے کیا کچھ لٹا دیتے ہیں امریکہ کے ایک عاشق نے اپنی گرل فرینڈ کو تحفے میں پورا بوئنگ جہاز دے دیا تاکہ ملاقات آسان ہو ایک ناپاک چیز کا قرب پانے کے لیے پورا بوئنگ جہاز توبہ توبہ یا اللہ اپنی حقیقی محبت نصیب فرما دیجئے کہ ہم آپ کا قرب پانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹانا اپنی سعادت سمجھیں انسان زمین پر آ گیا یہاں اس کی چھانٹی ہو گئی پھر خوش نصیب لوگ واپس اپنے اصلی وطن جنت میں جا بسیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جی ہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر رہ کر اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرتے رہتے ہیں اور اس کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں قرآن پاک اس زمانے کی قربانی کا تذکرہ فرماتا ہے جب ہم تازہ تازہ جنت سے زمین پر اترے تھے دیکھیے صورت الماعدہ آیت ستائیس سے شروع ہونے والا قصہ وطلو علیہم ترجمہ آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح طور پر پڑھ سنا دیں جب ان دونوں نے قربانی کی ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہ ہوئی اس دوسرے نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا اس پہلے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی قبول فرماتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ ہے کابیل اور قاتل دونوں کے شروع میں کاف یہ علامت یاد رکھ لیں کئی لوگ بھول جاتے ہیں کہ قاتل کون تھا اور مقتول کون اور حابیل چھوٹا بیٹا حابیل علیہ السلام جو دنیا کے پہلے مظلوم شہید اور بڑے عظیم رتبے اور مقام والے تھے انہوں نے اپنے جانوروں میں سب سے موٹا اونچا قیمتی اور پسندیدہ جانور خوش دلی سے قربانی کے لیے پیش کیا جبکہ قابیل نے کابیل جو دنیا کا پہلا ظالم قاتل اس کے نام اعمال میں قیامت تک کے ہر مظلوم مقتول کا گناہ بھی شامل ہوتا ہے اس نے اپنے کھیتوں میں سے گھٹیا قسم کے غلے کی ایک مٹھی پیش کی اللہ تعالیٰ نے حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی اور قابیل کی قربانی رد فرما دی قصہ بہت مفصل اور مفید ہے بس اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جانوروں کو قربان کرنے کا عمل بہت قدیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے اور اللہ تعالیٰ اس اہل تقوا کی قربانی قبول فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ اتنے قدیم اور عظیم عمل کو عصر حاضر کے کم عقل اور دانشور منسوخ نہیں کر سکتے حالانکہ ہمارے زمانے میں تو قربانی کے گوشت کو کھایا جاتا ہے اس کی کھال اور ہڈی کو بھی کام میں لایا جاتا ہے جبکہ پرانے زمانے میں اس کی اجازت نہیں تھی آسمان سے ایک آگ آتی اور مقبول قربانی کو جلا کھاتی اب تھوڑا سا آگے بڑھیں قربانی قرآن پاک کی صورت الحج کھولیں اور اس کی آیت چونتیس کو پڑھیں ولی امہ امہ ترجمہ اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کر دی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو چوپائے اونٹ گائے بکری وغیرہ ان کو دیے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا نام یاد کیا کیا کریں پھر تم سب کا معبود تو صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے بس اسی کے فرما بردار رہو اور آجی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے حضرت لاہوری رحمہ اللہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں خدا قدوس کے نام پر قربانی کا رواج ہر امت میں رہا ہے اور ایسی توازو کرنے والوں کے لیے بارگاہ سے پیغام میں بشارت ہے سبحان اللہ ارشاد فرمایا والی کلی امہ یعنی ہر امت کے لیے کسی ایک امت کا استثناء بھی نہیں یعنی ہر وہ دین اور شریعت جو اللہ تعالی نے وہی کے ذریعے نازل فرمائی اس میں قربانی کا عمل بھی مقرر فرمایا تاکہ وہ حلال جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کریں اور اس کے بدلے بڑے بڑے انعامات پائیں اور ان انعامات میں سب سے بڑا انعام قرب الہی ہے اللہ اکبر کبیرہ غور فرمائے قربانی کتنا اہم عمل ہے کوئی بھی شریعت ایسی نہیں جس میں یہ حکم نہ اترا ہو معلوم ہوا کہ ہر انسان کو اس عمل کی ضرورت ہے اور وہ اس کا محتاج ہے کیا ایسا متواتر عمل جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ جاری رکھا غریبوں کی مدد کر کے نام پر منسوخ کیا جا سکتا ہے یا اللہ عقل و دانش کی محرومی سے حفاظت فرمائی ہے اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیں قربانی کا عمل ترقی کر رہا ہے مینا کے میدان میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی چھری اللہ تعالیٰ کا نام بلند کر کے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چل رہی ہے اللہ اکبر کبیرہ بات مختصر سمجھنے والوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور پھر مدینہ منورہ جہاں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے قربانی کے دمبے ذبح فرما رہے ہیں ایک سچے مسلمان کے لیے قربانی کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اور کس دلیل کی ضرورت باقی رہی ہے